تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ہم سورت ابراہیم کی طرف پڑھتے ہیں یہ بھی ایک مکی صورت ہے یہ بھی آخری تین سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے مکی صورت اچھا ابراہیم سے پہلے ذرا اپنی کاپی پہ دو تین چیزیں میں بتاتا ہوں وہ لکھ لیجیے پوری صورت کا مضمون تو توحید کا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا لیکن اصل جو بات کہی جا رہی ہے وہ شکر اور نہ شکر کی شکر گزاری اور نمک حرامی کی ہے لکھ لیجئے تو شکر کی ضد کفر ہے اور کفر کی ضد شکر ہے یعنی کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری جیسے اللہ نے کہا نا اما شاہ کی اما کفور تو یہاں آپ دیکھیں گے شکور اور اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اور کفور کا لفظ آیا ہے کافر کا لفظ آیا ہے تو شکر کا لفظ اور کفر کا لفظ اور نعمتوں کا لفظ نعمتوں کے شکر کا لفظ اس پوری صورت میں بار بار آیا ہے اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے یہی شکر کا رویہ اختیار کروں یہ ہے اس صورت کا مرکزی مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لام را کتاب الیک لتخرج الناس من الظلمات الى الى النور ربهم صراط العزیز الحمید تو ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے کئی اندھیرے ہیں ایک اجالے میں لے آئیں اور وہ اجالا کیا ہے اسلام کا اجالا قرآن و حدیث کا اجالا کے بھی رب اللہ کی اجازت سے اور آپ کدھر لے کے جائیں کہ عزیز و حمید کے راستے کی طرف اللہ کی طرف اللہ لذی لہو و فی اللہ اللہ ہی کی وہ ہستی ہے زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کی ملکیت ہے جو آپ کی دعوت کا انکار کرتا ہے اور جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے عذاب شدید ہے یہ کون لوگ ہیں کافر یہ وہ لوگ ہیں الزین یستحبون الحیات دنیا الآخرہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں وہ یسطون سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکتے اور روکتے ہیں وہ اب وہ نہا ایوا اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں الائے کفی دلال بعید یہ لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم اب یہ بڑی اہم بات ہے نوٹ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی مبین تھی صحابہ کی زبان عربی مبین تھی قریش کی زبان مکے کی زبان معیاری عربی زبان عربی الفصحى تو جتنے رسول بھیجے گئے وہ اپنی قوم کی زبان میں بھیجے جاتے ہیں اب کیوں بھیجے جاتے ہیں لیو بئی نہ لو تاکہ ادھر دیکھیے اب پاکستانی ہے بنگلہ دیشی ہے انڈونیشین ہے ملیشین ہے رشین ہے مسلمان ہے لیکن قرآن پڑھنا سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کی عربی ان کی زبان نہیں ہے تو نبی کی زبان میں کتاب بھیجی جاتی اور قوم دیکھیے قوم جو ہے جو رسول ہے امپورٹڈ نہیں ہوتا باہر سے نہیں آتا اسی جگہ کا ہوتا ہے اسی زبان میں بولتا ہے کیوں لیو بئی نہ لو تاکہ وہ ان کو کھول کھول کے سمجھائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی عربی مبین قرآن کی زبان کیا ہے عربی مبین صحابہ اور مکے کی زبان کیا ہے عربی مبین تو وہ اس کو کھول کے سمجھاتے اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے صحابہ کرام قرآن کو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ابو جہل سمجھ گیا بالکل سمجھ گئے اس نے انکار کی اس کی تہ تک پہنچ گیا ابو جہل کیا قرآن کا پیغام ہے یہ ابو لہب ابو جہل بالکل اس کی تہ تک پہنچ گیا کیونکہ وہ اہل زبان تھے ان کے محاورے میں قرآن نازل کیا گیا فیو دل اللہ میشا میں میشا اب زبان تو وہی ہوتی ہے ادھر دیکھیے تورات کی زبان اور اور انجیل کی زبان اور قرآن کی زبان اور انجیل جو ہے آرامی زبان ان کا بھی وہ خاص لب و لہجہ تھا جو سیریٹ ڈائلیکٹ تھا اس کا سریانی تو وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بولقد ارسل أَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا ظلمات اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کو اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لانے کے لیے قرآن مجید دیا گیا ہے بالکل اسی طرح ہم نے اپنی آیات کے ذریعے موسا علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لے آئیں وزکر ہوں بھی ایام اللہ اب ایک نیا لفظ ہے سنگیے پہلی دفعہ آیا ہے یہاں پر نوٹ کیجئے کاپی میں لکھ لیجئے ایام اللہ ایام اللہ اللہ کے دن لفظی ترجمہ ہے اللہ کے دن یعنی وہ تاریخی دن جب ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا اس کو ایام اللہ کے دن جیسے دس محرم کا دن جب فرعون اور اس کا لشکر ڈوبا جیسے سترہ رمضان جس دن مسلمانوں کو فتح ہوئی یعنی بدر میں فتح ہوئی رمضان کا وہ جب فتح مکہ ہو یہ تاریخ کے بڑے بڑے دن ہیں جب آت کو ہلاک کیا گیا ہے سمود کو ہلاک کیا گیا ہے یہ تاریخی دن ہے اس کو ایام اللہ کہتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو کافروں کو نصیحت کیجئے ایام اللہ سے تاریخ کے اہم اہم دنوں سے جب کافر قومیں ہلاک کی گئیں ان سے نصیحت کیجئے ان نفیز علی لکھ آیات صبار شکور تو یہ جو تاریخ کے واقعات ہیں اس میں دلیلیں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبار اور شکور ہے جو بہت زیادہ صبر کرتا ہے اور جو بہت زیادہ جو ہے شکر کا مظاہرہ کرتی ہے یہ صبار بھی مبالغہ ہے شکور بھی مبالغہ ہے یہاں پر صبار اور شکور دونوں مبالغہ ہے اور شکور اس میں صفت بھی ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہے فعول کے وزن پر تو یہاں مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے صبر اور شکر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اس قلم قومی ہے اس قرو نعمت اللہ علیہ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو اس انجا کم علی فراؤن یسو کم سو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے یعنی فرعون کی حکومت سے بچایا تم کو تم لوگوں کو وہ برے عذاب میں مبتلا کر رکھا وہ یوسف بھی ہونا ابنا تم وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے وہ یستا نسا تم تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے وہ فیضا کم بلا امرب عظیم اس میں تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی وہ استاذ رب اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا آگاہ کر دیا تھا لائن شکر تم لزیدن اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو میں اور دوں گا اور دوں گا بہت دوں گا اور ضرور ب ضرور دوں گا اسی دن نہ کو ضرور بس ضرور زیادہ کروں گا شکر کرو اللہ اور دے گا بولے ان کا فر تو لیکن نہ شکری کرو گے یاد رکھو ان عذابی لشدید میرا عذاب بہت شدید ہے وہ ان تکفرو ان تک فرو ان تک فرو انتو منسل و منسلہ غنی الحمید حضرت موسا نے صاف بتا دیا اگر تم نا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو تم ہو اور زمین کے جتنے انسان ہیں سب مل کے بھی اللہ کی ناشکری کرو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اللہ تو غنی ہے حمید ہے اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے حمید ہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف المیاتی کم نبا الزین قبل کم قومی و آدن و سمود کیا تم لوگوں کے پاس گزری ہوئی قوموں کے سچے قصے نہیں پہنچے قوم نو قوم آد اور سمود کے قصے بادیم اور ان کے بعد جو لوگ گزرے یعنی قوم لوت اور قوم شعیب اور قوم موسا لا الا اللہ اور کتنی قومیں ہلاک کر دی گئیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جات ہم رسولہم ہم بل اور ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے فردو ایدیہم فی افواہی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھ لیا وقالو اور کہنے لگے کفرنا بیما بھی کہ رسولو جس چیز کو دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے وہ انا لفی شکیم میما توننا الر اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پختہ و کو ہیں قالت رسول ہو رسولوں نے کہا ان سے ان کے اف اللہ شکل دیکھیے اب یہ مضمون ہے وہ جو خدا کو نہیں مانتے منکرین خدا ایتھیس جو ہیں وہ لوگ اور امریکہ میں بہت ہیں یعنی ان کے چوبیس پرسینٹ لوگوں میں سے آٹھ فیصد صاف صاف کہتے ہیں ہم خدا کے وجیزوں کو تسلیم نہیں کرتے باقی شک میں مبتلا ہے اف اللہ شکل اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاتر سماواتی والا زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے بارے میں شک پیدا کرنے والے کے بارے میں شک کرتے ہو سنو اللہ تو وہ ہے تم کو دعوت دے رہا ہے ید او کم اے انسانوں تم کو دعوت دے رہا ہے لیا فرق منظن کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے وہ یو کو ملا جلی مسمت اور تمہاں پر جو عذاب جو فرض ہو چکا ہے اس کو موقر کرنے کے لیے تیار ہے اللہ رحم کرنا چاہتا ہے قالو ان انتم اللہ مثل تو ان کا جواب یہی تھا رسولوں کو کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہے آپ کو کوئی سرخات کے پر لگے ہوئے نہیں ہے آپ پر وہی نازل ہوتی ہے ہم نہیں مانتے آپ کو رسول ہم نہیں مانتے نبی نہیں مانتے تری دونا انت اما کانا یابود آبا اونا تو بھی سلطان ہوتی ہے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو عبادت کرتے تھے جن بداد میں تھے آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں تو پھر آپ لے آئیے کوئی سلطان مبین لے آئیے کو موجودہ لے آئیے حصی موجزہ لے آئیے قالت لهم رسول رسولوں نے ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نہ بشرم مسلک اللہ یمن علام شاء من نبات سنیے اب رسول میں عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بات ذرا سمجھ لیں رسول بھی انسان ہے اس کے باپ ہوتا ہے اس کا ماں ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے وہ زخمی ہوتا ہے وہ مرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں جاتا ہے فی نفیل ساری بشریت اس کے پاس ہوتی ہے پیشاب کرتا ہے پخانا کرتا ہے بیوی کے پاس جاتا ہے ساری چیز سوتا ہے اونگتا ہے زخمی ہوتا ہے قتل ہو جاتا ہے مر جاتا ہے بشروں میں اس میں لیکن ایک بڑا فرق ہوتا ہے سنیے بہت بڑا فرق ہوتا ہے وہ کیا اللہ اس پر وہی نازل کرتا ہے اس کے پاس جبریل آتے ہیں عام آدمی پہ جبریل نہیں آتا عام آدمی پر وہی نازل نہیں ہوتا یہ ہے وہ بنیادی فرق ہوتا تو وہ انسان ہوتا ہے ہوتا تو وہ بشر ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے وہی نازل ہوتا تو بل ولاکن اللہ یمن علام شاہ امین بات البتہ اللہ جس بندے پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے وما کان علانا اناتی یقم بھی سلطان اب رسولوں نے کہا بھائی ہم کوئی معجزہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے اللہ اللہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایمان لانے والے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں وہ مالانا اللہ نہ توقل ہم کیوں اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ کریں وہ حَدَانَا حدانہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے علامہ آسائی علامہ اب ذرا سن لیجیے بات ذرا مشکل بات ہے اس کو ذرا نوٹ کیجیے کاپی کھول لیجیے جہاں مشکل بات ہے میں خود لکھوا دیتا ہوں وہ رسولوں نے کہا ہم ضرور ب ضرور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے ہمیں اذیت دیے جانے کے باوجود علامہ آزئی تمونا آپ جتنا ہمیں اب جیل میں ڈالتے ہیں ڈال دیجیے آپ ہمارے جسم کو چیرتے ہیں دو جسموں میں بخاری کی حدیث ہے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جن کو آرے سے دو حصوں میں چیرا گیا کئی انبیاء کو قتل کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا جلا وطن کیا گیا تکلیفیں دی گئیں ہم اس پر ثابت دم رہے چھکیں گے نہیں دبیں گے نہیں توحید کی آواز کو سرد ہونے نہیں دیں گے توحید کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے جان جا سکتی ہے ہماری ہم تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں والا رن علامہ اب آگے حضرت ابراہیم کی مثال آ رہی ہے آگ میں جھونک دیا گیا لیکن توحید پر ثابت رہے ہے توحید میرے بھائیوں میرے بہنوں سنو توحید ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی کوئی مداحنت نہیں ہو سکتی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہزار تکلیفوں کے باوجود اس زبان سے صرف لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے جو قادر ہے جو ہمیشہ سے جو مرتا نہیں بھولتا نہیں جو مخلوق نہیں ہے وہ ایک خدا قال اللہ فلیہ تو توکل تو کرنے والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وقال قال اللہ زینہ تو انکار کرنے والوں نے رسولوں سے کہا کیا کہا سنیے دیکھیے لکھ رجنکار دینا لکھ لو کافی پر ہماری زمین ہے ہمارے پاس وزارت داخلہ ہے پاسپورٹ ہے ہمارے پاس ہم آپ کی نیشنلٹی کینسل کر رہے ہیں ہم آپ کو جلا وطن کریں جائیے جائیے اب یہ مودی یہی کر رہا ہے دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیا قانون جو اس نے بنایا ہے نیشنلٹی ختم کریں گے ہم بنگلہ دیش کو بھیج دیں گے پاکستان بھیج دیں گے افغانستان بھیج دیں گے تین ملکوں کے لوگوں کے بارے میں اس نے یہ قانون بنایا نخری چن مینار تینا یہ ہماری زمین ہے زمین اس, اس کے باپ کی زمین ہے زمین تو اللہ کی ہے ہماری زمین سے ہم نکال دیں گے کس کو کہہ رہے ہیں رسولوں کو یا پھر سنیے لتا ملتی یا پھر آپ کو ہندو بنا بننا پڑے گا ہندو ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹ کر آنا ہوگا فوہا الہم ربو اس موقع پر اللہ نے ان پر وہی کی لوہ لکھن ظالمی ہم ضرور ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے گھبرائیے نہیں یہ مودی کیا چیز ہے اور یہ امیت شاہ کیا چیز ہے یہ سبرمنیم سوامی کیا چیز ہے یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہیں جنہیں ہلاک کیا گیا تو کیا اس سے کیا بات معلوم ہوئی جو قومیں فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی مذہبی آزادی نہیں دیتی ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے اور ولا نسخی نن نقم الردم باتی اللہ نے ان کو تسلی دی رسولوں کو کہ ہم ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد آپ کو زمین پر اقتدار بخشے گے ظالق من خاف مقامی وقاف وحی ہم سورہ ابراہیم میں ہیں آیت نمبر پندرہ اور یہ ہے وہ انجام جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے پیشی سے ڈرتا ہے اور میری تمبی سے ڈرتا ہے انہوں نے فیصلہ مانگا وہ خواب بلو جبار اور رسوا ہو گیا نامراد ہو گیا ہر جبار حق سے اناد رکھنے والا بغض رکھنے والا ہر ڈکٹیٹر جو قتل کرتا تھا مذہبی آزادی نہیں دیتا تھا جبار ہر ڈکٹیٹر تباہ و تاراج ہو گیا اور پھر یہ دنیا میں ہلاکت ہوئی ان کی من ورا ہی چہن اور اس کے بعد پھر دوزخ کی آگ بھی ہے وہ یوس کا مین ما ان سدی اور دوزخ میں ان کو ایس ایسے پانی سے پلایا جائے گا جس میں پیپ ہوگا پیپ گندا پانی زخموں کا دھوون ما ان سدید اور ولا اب وہ گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے ایک دم نہیں گھٹا گٹ دیکھیے اگر بہت اچھا شربت ہو تو آپ کیا کرتے ہیں پی لیتے ہیں جیسے افطار کے بعد ٹھنڈا پانی ملتا ہے پی لیتے ہیں لیکن وہ پی نہیں سکیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پینے کی کوشش اور ولا یقا تو اسی کو اور وہ حلق سے جو ہے اتار نہیں سکیں گے بآسانی وہ یا تیل مئین کل مکان دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر سے موت آئے گی ادھر سے موت آئے گی ادھر سے آگ ادھر سے آگ ادھر سے کھولتا ہوا پانی ہر طرف سے موت اوپر سے نیچے سے کیونکہ ان کا گدا نیچے کا جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا اور ان کی بلینکٹ جو ہوگی اوپر سے مہاد اور گواش یہ سب آگ کی ہوگی وما ہوا بھی میتی لیکن مرے گا نہیں سنیے مارے گا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں جل دے گا تڑپاتا رہے گا مسلسل تڑپاتا رہے گا موت نہیں دے گا وما ہوا بھی میتی ومن ورا ہی عذاب غلی اور اس کے پیچھے پھر ایک سخت عذاب ہوگا مثل الذين كفروا بربهم به الريح في يوم عاصف فرمایا کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں نمک حرام جو اپنے پالنے والے کا انکار کرتے ہیں ان کی اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے رماد کی سی رماد راکھ کی سی دیکھیے اور ایک آندھی والے دن وہ راکھ جو ہے اڑ کے چلی جاتی یعنی ادھر دیکھیے آپ کے پاس اب بل گیٹس ہے اتنا پیسہ ہے نا وہ پیسہ خرچ کرتا ہے کچھ غریبوں کو دیتا ہے لیکن اس کی مثال کیا ہے راکھ توحید کے بغیر یہ ساری چیز ایمان کے بغیر یہ راکھ ہے راکھ ہے دھوکہ نہ کھانا توحید کے بغیر سن لو سوشل جسٹس بیکار چیز اکنامک جسٹس بیکار ہے اللہ پر ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان کے بغیر یہ ساری جو سوشل سروس ہے یہ خدمت کا آپ جو کام کرتے ہیں یہ بیواؤں کی غریبوں کی آپ کرونا کام کی مدد کر رہے ہیں سیلاب زدہ گان کی مدد کر رہے ہیں زلزلہ زدہ گان کی مدد کر رہے ہیں یہ سب بیکار ہے توحید کے بغیر توحید کے ساتھ اگر آپ چیریٹی کرتے ہیں پھر فائدہ لا یقیرو نمیما کا سب اللہ شعید اب یہ خرچ بھی کریں گے سنیے اور اعمال کیا ہے ان کے راکھ ہیں اڑ گئے اور کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے ذرا بھی زاری کا ہوا تلال البائی یہ ہے دور کی گمراہی الم تر ان اللہ خلق سماواتی والارض بالحق کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بالکل برحق پیدا کیا ہے اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کیلکولیٹڈ پیدا کیا ہے با مقصد پیدا کیا ہے اور این یشا اگر وہ چاہے یوزیب کو تم سات ارب انسان ہے دنیا کے اندر سات کے سات ارب کو مار دے گا وہ یاتی بھی خلقین جدید اور سات ارب دوسرے نئے انسان وہ پیدا کر سکتا تمہیں فکر کیا ہے سنیے اتنی فکر کیوں ہے تمہیں فکر جہاں کیوں ہے جہاں تیرا ہے کہ میرا مجھے فکر جہاں کی جہاں تیرا ہے کہ میرا وہ مزالک اللہ کے آزی اور اللہ کے لیے یہ ساری چیز کوئی مشکل نہیں ہے یعنی سات ارب لوگوں کو مار کے سات ارب لوگوں کو اور پیدا کرنا یا دس ارب کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں وہ برضول اللہ جمی اور اللہ کے سامنے سارے لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا ان کا باطن اور ظاہر سب سامنے ہوگا اب وہاں پر کیا ہوگا لیڈروں اور فالوئرس کے درمیان ایک مکالمہ پیش آئے لیڈرز لیڈرس برے لیڈرس یہ سادھو اور سنت اور براہمن یہ پاٹھ دینے والے سارے اور یہ جو جھوٹے پیر اور چالی پیر جو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں جھوٹے قصے سناتے ہیں انبیاء کے بارے میں ارے قرآن سناؤ صحیح احادیث سناؤ بخاری سناؤ مسلم سناؤ فرضی قصے کہاں سے ملتے ہیں نہیں پتا ان کو اب ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ آدم علیہ السلام کی شادی دن ہوئی تھی اور ان کا مہر جو ہے وہ کتنا تھا اور اللہ تعالیٰ اس نے نکاح پڑھایا بھائی کہاں سے تم کو قصے کہانیاں ملتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا گھر بہت کشادہ تھا محل تھا فلاں تھا کہاں ملا بھائی تم کو یہ قصہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کچھ حوالہ بتاؤ تم یہ جھوٹے قصے بند کرو یاد رکھو اسلام ایک پختہ علم ہے اور اس کی بنیاد علمی ہے یہ قرآن کی محکم آیات پر مشتمل ہے یا پھر صحیح احادی سے ثابتہ پر مشتمل ہے یہ فرضی کہانیاں تم سنا رہے ہو بند کرو یہ فرضی کہانیاں یہ قصے بند کرو پختہ علم دو ٹھوس علم دو اسلام کی بنیاد ٹھوس علم پر ہے اب کیا ہوگا سنیے فقالت و نستک نسک جو دو افا ہیں کمزور لوگ ہیں وہ متکبر لیڈروں سے کہیں گے ان لکم ہم آپ کے پیچھے تھے ہم آپ کے پیروکار تھے فہل انتم مغنون انا من عذاب اللہ من شی وہ قیامت کے دن پوچھیں گے پیر صاحب آپ تھوڑا سا عذاب اللہ کا جو ہے اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں آپ آپ کا اختیار ہے کچھ قالو لو اللہ کو وہ کہیں گے اب سنیے لیڈر متکبرین متکبر لیڈر کیا کریں گے اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہمیں تو ہم آپ کو ہدایت دیتے لہدینہ کو سوا ان علینا ام صبرنا مالانا مہی اب سنیے ہم جزا فضا کریں چیخے چلائیں روئے پیٹے یا خاموش رہیں برابر ہے اب یہاں سے کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں ہے اب شیطان کیا سنیے وہ بھی ایک برا لیڈر ہے وہ بھی تو انسانوں کے برے لیڈروں کی طرح ابو جہل کی طرح اور نمرود کی طرح اور فرعون کی طرح اور مودی کی طرح اور سی سی کی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے تو قال الشیطان لما خدیل الامر جب فیصلہ ہو جائے گا لوگ جنت دوزخ میں جائیں گے فیصلہ ہو گئے تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق لحق وم تو بلا شبہ اللہ نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تمہیں امیدیں دلائی تھی وعدے کیے تھے میں نے یعنی میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی پھر کہے گا وما کان لی من سلطان بھائی تمہارے اوپر میرا کوئی بس ہی نہیں چلتا تھا میں کیا تھا میں بندہ تھا لاد ہاں میں نے تم لوگوں کو دعوت دی فسٹ جب تم اللہ ان جب تم لی تو تم لوگوں نے میری دعوت قبول کر لی میرا کیا بس تھا میں کوئی خدا تھوڑا ہی تھا میں نے دعوت دی تم نے قبول کر لی فلا تلومونی مجھے ملامت مت کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بھی مسرقکم وما انتم بھی نہ تو آپ جو ہے کی جو ہے فریاد رسی میں کر سکتا ہوں نہ میری فریاد رسی آپ لوگ کر سکتے ہیں انی کفر تو بیما اشرک تمونی من قبل آج میں انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم لوگ کیا کرتے تھے ان نہ ظالمین الحم عذاب العلیم بلا شبہ ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہوگا کیا مطلب ہے دیکھیے لیڈر بھی اس دن پریشان ہوگا شیطان بھی ایک لیڈر وہ بھی پریشان ہوگا اور جو برے لیڈر ہیں برے مرشد ہیں یہ سب جو قرآن کو حدیث کو چھوڑ کر دعوت دے رہے ہیں یہ سب برباد ہو جائیں گے تو اصل قرآن اور حدیث کی پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو یہ ہے اصل بات وہ اس خل امن وامل الینصالحت جناتی مینتا خالدین فی ہا بھی تو جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں اللہ کے حکم سے وہ ہمیشہ رہیں گے بیسن ربی تحیت ہم فی فیحا سلام ان کا استقبال سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوگا اللہ اب دیکھیے یہاں ایک تمثیل آ رہی ہے ذرا اس تفصیل کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں ادھر دیکھیے دو درخت دو درخت اچھا ایک درخت ہو جیسے آم کا درخت لے لیجیے آپ آم کا درخت لے لیجیے اگر آپ نے آم کا درخت دیکھا ہے تو آم کا درخت اس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوتی اور پھر وہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے یعنی آم کا درخت آپ دیکھیے تو آپ دس میٹر ادھر دس میٹر ادھر تقریباً بیس میٹر ساٹھ ستر فٹ چوڑا اس کا اس کی کیا نپی ہوتی ہے یعنی چاروں طرف تنا ایک مضبوط تنا جڑیں گہری اور آسمان میں بہت بلند سمجھے اچھا ایک دوسرا درخت جیسے آپ یہ سرو کا درخت لے لیجیے یہ سائپرس کا جو درخت ہوتا ہے نا سرو سنوبر اور یہ اس طرح کی جو درخت ہوتی ہے ان کی مثال لے لیجیے یہ کیا ہوتا ہے ان کی جڑیں بڑی کھوکھلی ہوتی فوری گر جاتے ان کی زمین کے اندر یہ تین فٹ چار فٹ پانچ فٹ زیادہ یا چھ سات فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی اچھا ان کی شاخیں بھی بڑی نہیں ہوتی سمجھے اگرچہ لمبے ہوں گے یہ لمبے ہوں گے یہ لیکن شاخیں نہیں ہوتی یہ بات ذرا سمجھ الم کئی فتح اللہ مسئلہ ذرا غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثال دے کلی متن تئی بتن اچھی بات کلیم طیب اچھی بات طیب بات پاک بات ہے پاک ناپاک نہیں ہے پاک بات اس کی مثال کیا ہے کا طیب کہ ایک اچھا طرح پاک طرح اسلوہ ثابت اس کی اصل اس کا تنا اس کی چڑ وہ ثابت ہے ثابتن ثابتن کے بعد ظفر بھائی فل ارد چھپا ہوا ہے ثابتن فل ارد وہ زمین کے اندر گہرے طور پر دھسا ہوا ہے وہ جڑیں پھیلی ہوئی ہیں وہ فر سما اور اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی کل کلینس رب اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے ہر سال پھل دیتا ہے ہر موسم میں پھل دیتا ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح مثال دیتا ہے امید ہے کہ وہ اس نصیحت سے نصیحت حاصل کریں گے یعنی دیکھیے اچھی بات کیا ادھر دیکھیے اچھی بات کیا ہے وہ ایک صدقہ چاریا ہے اچھی بات کیا ادھر دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے وہ روح کے اندر اتر جاتی ہے وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہوتا ہے وہ یعنی دل کی زمین میں پیوست ہوتی ہے اچھی بات اچھی بات کیا ہے توحید ہے اچھی بات دل میں اتر جاتی ہے توحید کیا ہے دل کے عین مطابق ہے ضمیر کے مطابق ہے اور وہ اس کی شاخیں آسمان تک ہیں اور اس کا فائدہ انسانیت کو ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگلی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں تو وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں وہ مسلو کلی متین اور گندا کلیمہ گندی بات اور سب سے گندی بات کیا ہے سنیے خبرت کلی متن تخر جمین افواہم ایک گندا لفظ ہے جو اپنی زبان سے نکالتے خبیصتن کشجرتن شجرتی ایک گندے درخت کی سی مثال ہے اشتست من فوق الارض زمین سے وہ اکھاڑ دیا گیا ایک ہوا چلی اکھڑ گیا ایک ایک پیڑ اکھڑتا دیکھا زور جنگل میں ہوا کا دیکھا تو یہ جو جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی جو زمین میں پیوست نہیں ہوتے وہ فٹافٹ اکھڑ جاتے مالہ من خراب وہ سطحی زمین کی سطح پر ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہوتا تو شرک کے لیے کوئی قرار نہیں ہے شرک ایک ایسی بکواس ہے دو خدا تین خدا چار خدا دس خدا یہ بکواس ہے نان سنس ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ دل میں اترنے والی بات ہے نہ آسمانی کتابوں سے ثابت ہے نہ یہ بائبل میں ہے نہ یہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ کسی نبی نے کہا یو سب اللہ الزین آمن و بالقول فی الحیات دنیا و فی الحال اچھا یہ قول ثابت کیا ہے سن لیجئے یہ قول ثابت یہی لا الہ الا اللہ قول ثابت کیا ہے یہ کلیم طیبہ یہی ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو اس پر ثابت رکھتا ہے فی الحیاتی دنیا و فی الآخرہ ذرا کاپی نکالو بھائی ذرا لکھو ادھر یہ کلمہ وہ ہے جو تختہ دار پر پڑھا جاتا ہے یہ جو کلمہ ہے یہ پھانسی کے پھندے پر پڑھا جاتا ہے جب قتل کیا جاتا ہے جب حجاج بن یوسف حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو قتل کر رہا تھا ان کی زبان پر کلمہ ہر آدمی کو ہر مظلوم کو ہر ہر انصاف پسند آدمی کو جب سزا دی جاتی ہے اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے لائی لائی تو یہ الحیاتی دنیا ادھر دیکھیے یہ توحید کہاں گونجے گی ادھر دیکھو غور سے سنو کاپی میں لکھو یہ پارلیمنٹ میں لا الہ اللہ ہو عدالت میں لا الا اللہ ہو فوج جب آگے بڑھے گی لا الہ الا اللہ پولیس کی زبان پر لا الہ الا اللہ بازاروں میں لا الہ الا اللہ بینکوں میں لا الہ الا اللہ اللہ کا قانون چلے دنیا کے ہر مقام پر ہر کونے پر ہر نکڑ پر لا الہ فی الحیات دنیا فی الحیات دنیا اچھا وہ فی الآخرہ ادھر دیکھیے اب قبر میں سوال ہوگا فی الآخرہ کا کیا مطلب ہے وہاں بھی ثابت قدمی ہوگی وہاں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو تمہارا دین کیا ہے تو آپ وہی کہیں گے رضی تو اللہ ربا وبی اسلامی دینا وہ بھی محمد میں جو توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں قبر میں صحیح صحیح جواب دیں گے وہ دنیا میں جو ڈاواں ڈول رہتے ہیں وہ کہتے ہیں پتا نہیں وہاں قبر میں بھی کیا کہیں گے لا ادری لا ادری آئی ڈونٹ نو میں نے کچھ سنا تھا وہ کچھ کہتے تھے وہ مولوی صاحب کچھ کہتے تھے وہ فلاں صاحب کچھ کہتے تھے آئی ڈونٹ نو لا ادری تو یاد رکھیے یہ کلیمے طیبہ ایک مضبوط درخت ہے فائدہ ہی فائدہ ہے سائے ہی سائے درخت ہی درخت ہے اور اس کی شاخیں اللہ کے ساتھ مربوط ہیں یہ فی سما اور یہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے یہ یہ روح کی آواز ہے یہ ضمیر کے مطابق ہے انسانی ضمیر کے اور یہ دین فطرت ہے وہ دل اللہ ظالمین یف اللہ یف اللہ یشا اللہ اس طرح ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ اللہ جو چاہے کر ڈالتا ہے الم تر الزین بدلو نعمت اللہ کفرا اب دیکھیے یہاں لکھ لیجئے لیڈر قیادت لکھ لیجئے کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا لیڈرز کے بارے میں آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ٹوینٹی ایٹ بدلو نعمت اللہ کفرا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا نمک حرام لیڈر نمک حرام لیڈر بدلو نعمت اللہ کفرن اللہ کی نعمت کو انہوں نے ناشکری سے بدل دیا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھے نہ شکرے تھے پھر کیا ہوا وہ ہلو قوم دار البوا اور اپنی قوم کو بھی دو کے اندر اپنی قوم کے لیے بھی یعنی دوزخ کی سزا کو حلال کر لیا تباہی کے گڑے میں اتار دیا ان کو دار البوار میں اتار دیا ہم تو ڈوبے ہیں زنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ہے ناشکری قیادت جو ہوتی ہے نا بے دین قیادت یہ کون سی قیادت ہے نمک حرام قیادت بدلو نعمت اللہ کفرن یہ اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیتی ان کی زبان پر اللہ نہیں آتا ان کی زبان پر فرق کون ہوتا ہے مغرب ہوتا ہے کون اس کے گن گاتے ہیں اللہ کی کبھی تعریف نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کو برباد کرتے ہیں پوری قوم کو تباہی کے گڑے میں لے جاتے ہیں جہنم یسلونا یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں داخل کریں گے وہ بھی سلقرا اور یہ ایک بہت ہی برا ٹھکانا ہے وہ جال اللہ اندادن اور یہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے مد مقابل ہمسر ٹھہراتے ہیں لیو دل و انصبیلی تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں قل کہہ دیجیے سمجھتا مزے کرو مزے کرو فی نہ بال آخر تم لوگوں کو توزق کی طرف لوٹ کر جانا ہے قل اے محمد سیاسم کہہ دیجیے میری بندوں کو لی عبادی اللہ آمنو جو ایمان لے آئے ہیں یقیم الصلاح وینفقو مما رزقناکم سرا وعلانی من قبل وینفقو مما رزقناهم سرا وعلانیتا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس کا سب کچھ خرچ کریں چھپا کر کریں یا علل اعلان کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی تجارت لین دین نہیں ہو سکتا اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اللہ الزی خلق السماوات والا اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا منزل امین سما ایمان اور آسمان سے پانی برسایا فخر جب ہی مین سمرات رسق اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے وہ رزق فراہم کیا سمرات کی شکل میں وہ سخت کر القم الفل کا لی تجری لی تجری اور سمندر کی کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ پانی میں چل سکیں اللہ کے حکم سے وہ الکم الہار اور نہریں تمہارے لیے تابع کر دی تاکہ تم ان کے ان کے پانی سے فیضیاب ہو سکو وہ الکم الشمس والقمر آئیں اور چاند اور سورج کو تمہارے لیے فائدہ بخش بنا دیا لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے وسخر سخرقم اللہ ورنحا اور رات اور دن کے نظام کو تمہارے لیے فائدہ بخش بنا دیا تو یہاں ہم روک لیتے ہیں اور یہاں پانچ سات منٹ کا وقفہ ہے نماز اثر کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سعید المرسلین ولا آلہ و صاحب اجمہید ہم لوگ سورت ابراہیم میں تھے اور تینتیس آیات کی تکمیل ہم نے کی تھی اور اب ہم آیت نمبر چونتیس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بتایا تھا کہ سورت ابراہیم کے اندر جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور لیڈرشپ شکر گزار ہو اور تو عوام بھی شکر بنتے ہیں اور ناشکری کا رویہ کفر کا رویہ ہے شکر کا رویہ توحید کا رویہ ہے اور اللہ کی نعمتیں بہت ہیں اور ہم نے دو باتیں کی تھیں وہ ذرا ذہن میں ہے نا آپ کے ایک تو ل ان شکر تم لسیدن اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور ضرور بہت دوں گا بہت دوں دوسری بات جو کہی گئی تھی کہ الم بدلو نعمت اللہ کفر تو کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا جن جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا اور وہ دار البوار اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑے میں ڈال دیا جہنماستونا دو زخ جس نے وہ داخل ہو گے اب دیکھیے آیت آ رہی آیت نمبر چونتیس وہ آتا کم من کلی ماس التو اور ہم نے آپ لوگوں کو دیا ہر وہ ہر وہ فیض ہر وہ چیز آپ کو عطا کی جو آپ کی ضرورت کی تھی ان تعدو نعمت اللہ صوبہ اور اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننے لگیں شمار کرنے لگیں تو اس اس کا کو گن نہیں سکتے یعنی کیا دیا اس پر اس زمین پر جب انسان آیا ہے خلیفہ کی حیثیت سے تو اس کی ضرورت کی یہاں ہر چیز اس کی ضرورت کے لیے سبزیاں ہیں پھل ہے پانی ہے پینے کے لیے اور اناج ہے غلہ ہے جانوروں کا گوشت ہے مچھلی کا گوشت ہے مرغیاں ہیں بیویاں ہیں سائے ہیں مکانات ہیں درخت ہیں تو ربوبیت کا پورا انتظام اس نے کیا ہے اور اس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے ان السان اللہ ظلم کفار اب دیکھیے دو بات بلا شبہ انسان بہت بڑا ظالم ظلم اس میں مبالغہ ہے اور کفار بہت بڑا ناشک ہے بہت بڑا ناشک ہے اب یہاں سے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله